چلی نا نصب ہے پھول پوچھ بھی کہ تھا تھا قبیلہ ہوں تھی تعلق ہیں تھی تھا قوم ہوں تعلق ہیں یہ چیز ہے نہ فائدہ بھی پلا تصاعلون اور نہ یہ چیز ہے پھول بھی قیامت روشی صرف اور صرف انسان آرا غزی نیکی کردہ قیامت روشی انسان آرا صرف اور صرف غزی اچھائی کاردہ وہاں اچھائی اہیا قرآن و سنت چکا عمل کدو اچھائی حاصل کردہ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون اللہ شے ہوانی پلڑا اگر بھاری بھی دو شدہ یعنی نیکییں پلڑا اگر بھاری بھی دئی اللہ شے آن کامیاب بھی کامیاب لوگ ہوا ہاں کہ ہوا ہاں ہی نیکییں پلڑا بھاری بھی برو ومن خفت موازینہو فولائک الذین خسروا انفسهم اللہ سے ہواہیاں پلڑا ہلکا بھی دا یعنی برائییں پلڑا باز بھی دسدا گناہیں پلڑا باز بھی دسدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہوں لوگ بچ کہ وہاں غزیز ذات آرا خسارہ لا کرتا انسان برائیے کھنے ہزار نقصانہ پہنچے نہیں ہیں انسان اگر اللہ رب العزت نافرمانیاں کریں گے ہزار نقصانہ پہنچیں گے ہاں؟ فولائک الذین خسروا انفسهم اللہ سے ہمائیں پلڑا ہلکا بھی دا نیکییں پلڑا ہلکا بھی دا اور برائییں پلڑا بھاری بھی دا اللہ سے اے ہاں لوگ بت کہ وہاں وزی ذات تارا نقصان پہنچے تھا فی جہنم خالدون اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم لا رہا تلفع وجوههم النار فهم فيها كالحون اللہ تبارک و تعالیٰ شکے کہ آہیں آس کسے آہیں دیوار شوشی وہم فیا کالحون اور آہیں لوا آہیں چہرہ آہیں صورت بگڑا روت خوبصورتیں چہرہ بدصورت بنا روت آس ہے گرمیش وجہ شاہ آس ہے تپش وجہ شاہ آئیں چہرہ کسے اللہ سے بگڑا رہا تھا علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم تم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا فکننا <clears throat> قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون اللہ سبارک و تعالی دو دخیہ ہی فول کھت علم تکن آیاتی تتلا علیکم کہ میں آیات مئی نشانی مئی احکامات مئی ٹھوک شیغا تک نہ پوجدا کہ بھائی آیات شچ کا تلاوت نہیں جو فکن تم بھی آتو کر دیگون شوا آن آیا تارا جھٹ لیں تھا شوا آن آیا تھی انکار کھدا آگل دوزخی اللہ رب العزتارا عرض کنت گشت ربنا غلبت علینا شقوتنا یا اللہ میں بدبختی غالب دیو شوا میں بدبختی غالب بھی دو شروع دا تھی آیات آختو دا ماتی آیات آن نمان دا تھی نشانی آختو دا ماتی نشانی آن نمان دا تھی حکم آختو دا ماتی حکم آن نمان دا انبیاء علیہ السلام ہے دعوت اور تبلیغ انبیاء علیہ السلام ہے دعوت اور تبلیغ ہے جواب لگا آہیں قومہ آرا گشت دا کہ شوہ دروہ بندگے اللہ نبی اور رسول آہیں قومہ گشت دا کہ شواسنا جادوگر قوما نبیر اور رسول اور گشتزہ کہ شوا سے دیوانہ ہے شوا مجنون ہے ہاں؟ اور ہنگا آہیں ہمک نائبت انبیاء علی مسلات و اسلام نیابت اللہ تبارک و تعالی امت علماء علماء بنے تھا علماء نیابت دائی علماء نائب بنے تھے ہاں؟ علماء ذریعہ ٹھوک لوگوں تک پہنچیں گے بود اللہ تبارک و تعالیٰ شی بھئی مئی آیات شاو و نیاختو ہیں یا اللہ میں غور تھی آیات آختو میں غور تھی نبی اور رسول آختو تھی نبی اور رسول ہیں ٹھوک پہنچنوں کا آختو علماء آختو ہیں دائی آختو ہیں تبلیغ کھنوک آختو لیکن میں چکا بدبختی غالبی رشدہ میں دنیا لگا بدبختی میں چکا غالب دا وَكُنَّا كَوْمَنْ بَعَلِّينَ اور یا اللہ ماسلوں گمراہ ہیں قوم لوگ ہاں؟ اللہ رب العزت ہے وہاں کا راستہ ہے قرآن و سنت ہے وہاں کا راستہ ہے آثرات مستقیم ہے وہاں ہدایت ہے راستہ ہے <clears throat> حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں دگ گئے وہاں طریقہ ہے وہاں ہدایت ہے دگ گئے اور حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم ہے علاوہ یہ اگر کوئی طریقہ ہے کوئی راستہ ایسے گمراہی ہے راستہ ہے تو قیامت روشی دو دکھی گشاں یا اللہ ما دنیا لہا گمراہ ہوں ما دنیا لہا مارا مارا ہدایت نہ مل ملتا دنیا لہا باوجود تھی پیغام پجھ گئے تھی پیغام پجھ گئے باوجود ما تھی ٹھوک نہ من دا ما تھی احکامات شکا عمل نہ کر ما گمراہ ہوں ربنا اخرجنا منا فین ادنا فین ظالمون تو دخی غشت اے مارے اے میرے رب مارا اشی کش مارا دوزخ ہے کش فائن ادنا فائن ظَالِمُونَ اگر دوبارہ مائے دو زخلا واپس گیا ہوں گڈا ما زیادتی کھروخ وہ یعنی ما دنیا لوا دوبارہ ششتا ہیں ما جنت عمل کھنو دنیا لوا مارا دوبارہ ششتا ہے ما اچھائیاں کھنو دنیا لوا مارا دوبارہ ششتا ہے ما نیکیاں کھنو دنیا لوا مارا دوبارہ ششتا ہے ما تھئی اطاعت اور بندگی کھنو اور دوزخ پاس دوبارہ نہیں آئے اے دولخی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درخواست کرتا قال اقصو فیہا اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخی خوشی کہ شوے واپس رو گئے کوئی چانس نہیں واپس رو گئے نہیں کوئی دگ نہیں ہاں، دنیا لوا شرع ما موقع داودا ہاں، دنیا لوا شوا شوا بینا فرمانی کرا اللہ قال اقصو فیہا اللہ شی ذلتا ہوں رہے ذلیل بھی یہ رہے اے دوزخ لا رہے ولا تکلمون اللہ شی میوں ٹھوکر نہ کنے تھکر بدبختی ہے انسان سنگا کہ قیامت روشا ہون یار اللہ تعالی گشی کہ میوں ٹھوکر نہ کھان ہوا اللہ کہ وہاں انسان اور پیدا کھدا ہوا اللہ وہاں آسمان اور پیدا کھدا دھرتی اور پیدا کھدی چرند پرند اور پیدا کھدی ہوا اللہ کہ وہاں <clears throat> انسان سنگا روش بڑے تھا انسان سنگا شب بڑے تھا انسان سنگا دریا بڑے تھی انسان سنگا پہاڑ بڑے تھی انسان سنگا جانور مسخر کدو تھی انسان سنگا بیڑی مسخر کری ہاں والفل کو تجری فی بحری بھی امری اللہ شیں کہ <clears throat> بیڑی کسے اے دریا لوا میں حکم ماؤں چل لگے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہی تے اے بیڑی دریا لوا بڈی اگر اللہ تبارک و تعالی چاہی تے اے مرد مارا پار کھنگے بجائے دریا لوا بوڈاری اللہ شے اے ہر چیز کسے ما مسخر کدا کہ ہوا اللہ تبارک و تعالی ہوا ہیا کہ ہر چیز مسخر کدا انسان سنگا ہاں اللہ تبارک و تعالی آ انسان آرہ ہوا تمہیں کشی کہ نیم یوں ٹھکا نمکا ہاں یہ تکھر بدبختی بھی ہاں انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الرحمن اللہ دوستیان کشی کہ میں بندہ رکھ میں عبادت گزار رس اہاں گوشتزا ربنا عملنا اے میں رب ماتھے چھکا ایمان آتا فغفر لنا یا اللہ مار بخش ورحمنا میں چھکا مہربانی آتا ہوں وانتا خیر الرحیمین اور یا اللہ تھا بہترین مہربانی ہے تھا بہترین مہربانی ہے اللہ شی میں بندہ افتو ذات میں سکا ایمان آرتودا آہاں میں یہ بخشش طلب کودا میں سکا رحمت کودا فتخلتموہم سخریا اللہ سے شوہ آہرہ مذاق بڑے تھا اللہ دول کیا گوشی کہ میں بندہ رت آہاں میں سکا ایمان آرتودا میں یہ آہاں بخشش لوٹھر دا آہاں میں یہ رحمت لوٹھر دا شوہ آہرہ مذاق نشانہ بڑے تھا اگر یکے دینداری پاسا پھیدا گئے یکے اگر اللہ اطاعت اور بندگی پاسا پھیدا گئے لوگ چھے چھے گا تھمنے صوفیے بھی اخت ہے بھائی میں ڈالا پر ڈالا فریقہ ہیں تنوخی صوفی اور مولوی بھی دو اخت ہے کہ دین آ رہا دیندار آ رہا نیک عمل کھنوخ ہو رہا ہاں مزاق بڑے تھا حتی انسوکم ذکری اللہ شی ہاں، اکر شاہ میں دیندار آئیں شاہ میں ایمان والا ہیں میں بندہ آئیں شاہ مزاق ہو تھا ہاں، کہ شاہ میں نصیح تارا شمخت ہو دارا ہاں، وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور شام میں نیک بندہ اس کا مذاق کھا جا کہ فلاں مردما گندے صوفی بھی گزا گندے ہیں ری شیر ہے کر وقت ہیں ہیں ہیں رسم و رواج مطابق سی رشتہ دار وقت ہیں رسم و رواج مطابق تعلقات ہیں رشتہ دار وقت میں سنگا رسم اور رواج اگر ہستے میں نبی سنت اور میں نبی طریقہ ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے میں سنگا میں سنگا نمونہ اچھا طریقہ اچھا سنت موجود ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سنگا عملی نمونہ میں سنگا اگر رسم ایسے میں نبی ہے طریقہ اگر میں سنگا کوئی رواج ایسے نبی طریقہ ہاں؟ اللہ جی شوا مئی اللہ کافرہ را دو دخیاں را گوشی کہ شوا مئی نیک مدمائی چکھا خندر را ہاں؟ انی جزائیتو ہم اليوم بما صبرو ہاں؟ بے دینہ دیندارہ چا خندر را مذاق اڈیں چا اور آن دیندارہ صبر کھازا برداشت کھازا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مرشی اشارہ آن صبر ہے بدلا دے ہاں مرچی ماں آنے کے مرد مارا صبر بدلا دوا انہم ہم الفائدون اللہ سی اے نیک مردم اے میں مومن اچھے عمل کھنوخ کامیابا انہم ہم الفائدون ہاں کہ اے اے ہی کامیابت <clears throat> قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالو لبسنا یومن او بعد یومن فسال لعبی اللہ تبارک و تعالی دولخیں فول کت کہ دنیا لوا و چکھر سال رہ گئے آپ کو یا اللہ ما یر روشے یا یر روشے یا یر روشے کھم میں حصہ رہ گئے یر روشے یا یر روشے چیئے حصہ ما یہ دنیا لبا رہ گئے فرس آل العادین آپ کو یا اللہ میں اندازہ وشے یر روشے یا یر روشے کھم میں حصہ البتہ اگر تھسیا حساب کھدا یا اللہ آن صحیح دسال تھس ماں آئیں پھول آئیں پھولا کھنے کہ ماں تھکھر رہ گئے قال إلا بستم إلا قليلا إلا بستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون اللہ شکے اللہ کو دو دخیہ نکوشی إلا بستم إلا قليلا کہ شوا دنیا لوا کھم میں رہ دگئے مختصر رہ دگئے لو انکم کنتم تعلمون کاش کہ شوا سینا سمجھ دینا کاش کہ شوا میں نصیت ہے نصیحت چکا غور و فکر کر لینا افاصر تم انما خلفنا گم آبت ہوں انا گم لینا اللہ تر جاؤن اللہ دولکھیان خوشی کہ شب شب دنیا لوا اے خیال فضول کہ مشورہ فضول بنے تھا یعنی انسان نافرمان انسان زندگی چین نافرمان انسان زندگی ہیں کم کم میں ورغ اور ریلا کنگ ہاں؟ یعنی وری چھری اور رو ویلا اور ونگے گند کشی کہ آہیں چک آف رشی آہیں شب ہزائے ہزار کراہت کے بھی آہ گندہ شب ہنک ود کشتی آہیں ایسے انسان نفرت کت نافرمان ہے اے زندگی اے انسان ہے زندگی ہے مقصد میں بے, بے, بے دین مردم بے ایمان مردم آہیں بار اللہ تبارک و تعالیٰ بجتا کہ اولائی تک الانعام اللہ شیئے آن جانورت جانور ایسے ہیں بہتر بعض دفعہ بردم اگر غور خط کہ یا جانور ہاں، بوزے اہیر مردم ریما دے گئے اہیرا کھڑا دے گئے اہیرا ننگنا دے گئے اہیرا ہاں، سبزہ دے گئے کہ آ بوز کسن شیرا دے گئے ہاں، ان کا گوخ ہے اہیرا انسان کھڑا دے گئے اہیرا ریوا دے گئے اہیرا بوہا دے گئے گوخ کرسے آن شیرہ رہے انسان جن وارت چری اور آن یہ پوچھتا صرف گند کشی اگر اس شیرہ کوئی چیز اشرف المخلوقات بڑھے لگے کہ آن اس شیرہ ایمان بڑھے لگے یا کسی منہ مومن ہے بھائی تھا نمازہ نہیں پڑھ گا بس میں دل صاف ہے دل صاف ہوا ہی ہے گئے ہوا ولی ایمان چکا عملہ کنے اگر آئیں یہاں واقعی اللہ چکا یقین ہے اللہ نبی چکا یقین ہے کہ قرآن مجید بار بار کچھ حقیم الصلاح حقیم الصلاح نمازہ قائم کرے نمازہ قائم کرے ہاں۔ اگر واقعی ایمان نہیں کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم چکا عمل چھے سنگانے بھی گا ہاں۔ ایمان مرد میں ہر ہرچی بھی نہ ہوا ایمان مطابقہ انسان اچھائی کت عمال صالحہ کت نیکی کت تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور اشرف المخلوقات بڑے تھا ایمان وجہ سے اگر یہ ایمان نہ بھی تو بے دین ہے اور بے عمل اور بے ایمان ہے زندگی کرتے صرف چین وات چھری ہاں، اور اسے روریلا کا بس ایشی ہے زندگی ہے اللہ سے اللہ خوشی احاصر تو مندہ ماخلت کما بس تھا کہ اے خیال خدو کہ مشورہ فضول بنے تھا یعنی ورغ چرغ اور ریو سنگا بنے تھا انا کو میں لینا لا تر جاؤں اور یہ کہ شوا اے سوچ دوں گا شوا اے گمان کو کہ شوا میاں گر واپس نہیں دیے فطال اللہ الملک الحق اللہ شیما بلند مئی بادشاہت حق کے لا الہ الا ہوا اللہ سے میاں علاوہ کوئی معبود نہیں رب العرش الکریم محترم ہے عرش ہے آنی رب میں ومن يدعم الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي اللہ سے ہماں میں یہ علاوہ یا کسیرا پکر تھا ہاں، بغیر دلیل ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شریک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت وحدہ لا شریک ہیں عام حدیث ذات لحاظ یکتا ہیں عام حدیث صفات لحاظ یکتا ہیں ہاں اللہ چھین ہواہیہ کمیہ علاوہ یہ خسیرہ پوکر تھا خسیرہ وزی حضا سمجھ دا ہاں؟ اور ان یہ آواز دا ہی منہ بچے دے منہ جن کھے دے ہاں؟ میں یہ نفع دے منہ یہ نقصان ہے بچے اگر کسے ہچ مخلوق کے بارے لوا یہ کمان آئے رکھن ہیں یا ہاں؟ نفع نقصان دا کا تے شرک ہیں اللہ چھین ہواہیہ کمیہ علاوہ یہ خسیرہ معبود بڑے تھا اور اس کا کوئی دلیل دنے ہیں انما حساب ہو اندر رب اللہ سی آئیں حساب آئیں وزیر ربا گرا میاں گرا آئیں حساب ہے ماں حساب گرا انہو لا یفلح القافرون کہ عام اللہ سی ماں کافر نہ کامیاب نہ کھنا اقول رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی یا دعائے سے کالتا ہاں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہ ہمیں محبوب تھا یہ دعا کھاؤں رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین کہ رب منا بخش میں اس کا رحمتہ کا کھاں وانتا خیر الرحمین اور تھا مہربان ایشا مہر مدہ مہربان ہے تھا مہربان ایشا بہترین مہربان ہے تھا مہربان ایشا ودھدو مہربان ہے یا اللہ اس کا مہربانی کا دعوانا الحمد للہ رب العالمین